عبد الرحمن بن نبی بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے باپ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ برابر ہو البتہ ہم سونا چاندی کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں اسی طرح چاندی سونے کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بیاسی